السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ شیخ ابو بکر ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ابھی درس سٹارٹ ہونے والا ہے جو بھائی اوپر ہیں وہ تشریف لے آئیں ڈیوٹی والے بھائی اپنی ڈیوٹی پر رہیں باقی بھائی سارے تشریف رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب ابو بکر ظہیر بھائی تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سامنے درس قرآن فرمائیں گے جناب ابو بکر ظہیر بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان ان الحمد الحمد للہ ونعوذ من شرور انفسنا ومن ومن ومن اعمالنا يهده الله الله فلا فلا له له هادي لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد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 دنیا میں سب سے اہم سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ایمان سے بڑی دولت اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اللہ تعالی کی مدد نصرت کامیابی اس دنیا میں اس ایمان کی بنیاد پر ہی آتی ہے اللہ کی مدد تخلیق کی بنیاد پر نہیں آتی اللہ کی مدد ایمان کی بنیاد پر آتی ہے مطلب اس کا کیا ہے تخلیق کے لحاظ سے تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے سبھی کو اللہ نے پیدا کیا ہے عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو الغرض اس کرا ارضی پر بسنے والا کوئی انسان ہو سب کو تخلیق کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو ایز اے انسان تو سب کا خالق اللہ ہے لیکن اب انسانوں میں سے ہی جو اللہ کے پیدا کردہ ہیں بعض اللہ کے دوست ہیں بعض اللہ کے دشمن ہیں بعض اللہ کے فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں تو اب اللہ کی مدد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں آئے گی اللہ کی مدد نافرمانوں کے ساتھ نہیں آئے گی اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ آئے گی اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے انصاف یہی ہے کہ اہل ایمان کی مدد کی جائے اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے اور قیامت کے دن بھی فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہی ہوں گے جنت میں لوگ جائیں گے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حود کوثر کا پانی ملے گا وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی ملے گا یعنی دنیا آخرت جنت جہنم سب کا معیار اگر ہے تو وہ ایمان ہے اسی طرح عمل کی قبولیت کی بنیاد بھی ایمان ہے اب جس کا ایمان ایسا ہے جیسا اللہ کو مطلوب ہے اس کا عمل قبول ہے اور جس آدمی کا ایمان ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے تو اللہ تعالی ایسے آدمی کے ایمان کو قبول نہیں کرتے تو عمل کو کہاں سے قبول کریں گے جس آدمی کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو اس آدمی کا عمل کیسے قبول ہوگا عمل تو بعد کی بات بنیاد اور جڑ کیا ہے ایمان ہے لہذا جب ایمان اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہے مردود ہے تو اس کے اعمال بھی برباد اور ضائع ان اعمال کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے مثلاً اس کی مثال سمجھیں ان حدیث میں آیا شہد کے بڑے فوائد ہیں شہد میں شفا رکھی اللہ تعالی نے لیکن شفا شہد میں ہے شفا شیرے میں نہیں ہے شفا کے لیے شہد کا شہد ہونا ضروری ہے اگر شہد کے نام پر آپ چینی گھول کر کھائے جائیں یا کوئی آدمی کوئی میٹھی چیز آپ کو شہد کے نام پر کھلاتا رہے آپ کھاتے رہے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی تو اب آپ کا گلا شہد سے نہیں ہے آپ کا گلا جو کھا رہے ہیں اس سے ہے اگر وہ شہد نہیں ہے تو اس میں شہد کی خصوصیات بھی نہیں ہے اس لیے جب شہد شہد ثابت ہو گیا تو شفا خود بخود ثابت ہو جائے گی اور اگر شہد شہد نہیں ہے تو آپ کو شہد کے فوائد بھی حاصل ہو گئی نہیں چونکہ آپ شہد کھا ہی نہیں رہے مثلا دودھ کیسے کیسے بنتا ہے سب لوگ جانتے ہیں اب ایک بندہ مایا سفید قسم کا لکوڈ کوئی چیز ہے رنگ اس کا چٹا سفید ہے دکھتا دودھ جیسا ہے وہ پی رہا ہے لیکن اگر وہ دودھ نہیں ہے تو دودھ کے فوائد حاصل ہوں گے نہیں ہو سکتے اس لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے جب ایمان آپ کے اندر ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر ایمان ہے آپ کا ایمان ایمان کامل ہے آپ کا ایمان حقیقی ایمان ہے اور آپ کا ایمان وہ ایمان ہے جو اللہ تعالی کو مطلوب ہے تو سمجھ لیجئے پھر آپ کا ہر بول ہر سجدہ ہر کلمہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں کہ ہم ہمارا ایمان درست دنیا میں کوئی بھی عمل کرنے والا کرتا ہے نا اس کا عمل قبول ہوتا ہے عمل کرنے والا مسلمان ہو عمل کرنے والا غیر مسلم ہو اگر اس کا عمل اچھا ہے وہ قبول ہوتا ہے ایک ہندو کا عمل بھی قبول ہوتا ہے ایک عیسائی کا عمل بھی قبول ہوتا ہے ایک یہودی کا عمل بھی قبول ہوتا ہے کوئی انسان عمل کرے نیک عمل ہو اس کا عمل قبول ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے ہندو کا عمل کیسے قبول ہوتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالی اس کے عمل کا اس کو بدلا بھی دیتا ہے ہندو کو بدلا دیتا اللہ عیسائی کو بدلا دیتا اللہ یہودی کو بدلا دیتا اللہ کیونکہ اس کا عمل کیا ہے نیک اب نیک عمل ہے اللہ اس کا اس کو بدلا دے گا لیکن محترم بھائیوں بدلے دو قسم کے ہیں بدلے کتنی قسم کے دو نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ تعالی قبول فرمائے اور اس عمل کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے اس عمل کا بدلہ اسے کہاں ملے دنیا میں مل جائے اور بس دنیا میں اس کا بدلہ ملا اور کام ختم لیکن ایک مسلمان اس کے پیش نظر صرف دنیا نہیں ہوتی اس کے پیش نظر کیا ہے آخرت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں یقول ربنا رب نا آتی نا فت دنیا ماں نہ ہوں فل آخرت من خلاق جو شخص دنیا میں یہ کہتا ہے دعا مانگ اللہ مجھ کو دنیا عطا فرما اللہ اسے دنیا دیتا ہے لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور جو بندہ یہ کہتا ہے ربنا آتی نا فت دنیا حسنتن آخراتن وکیل آداب جو اللہ سے دنیا کے بھی اچھا ہونے کے سوال کرے اور آخرت کے بھی اچھا ہونے کا سوال کرے ہاں یہ بندہ کامیاب ہے اللہ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا تو اس لیے جو آدمی اچھا عمل کر مثلا تو اللہ علیہ وسلم کی بے سے کچھ عرصہ پہلے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی بسیدہ ہو گئی تھی دیواریں کمزور ہو گئی تھی چھت گرنے کے قریب ہو گئی تھی تو اہل مکہ جو اللہ کو اس وقت ایسے نہیں مانتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مانتے تھے لیکن صحیح نہیں مانتے تھے چونکہ اللہ کو ماننے کا مسئلہ نہیں ہے اگر صرف اللہ کو ماننے کا مسئلہ ہو تو بتائیے اللہ کو کون نہیں مانتا کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی طریقے سے تمام ہی اللہ کو مان رہے ہیں ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے کسی ہندو سے آپ کی بات ہو پوچھیں آپ اللہ کو نہیں مانتے کہتا مانتے تم اللہ کہہ کے اللہ کو پکارتے ہو ہم بھگوان کہہ کر اللہ کو پکارتے آپ ایک سکھ سے پوچھیں گے کیا تم اللہ کو نہیں مانتے کہتے ہم اللہ کو مانتے آپ ایک عیسائی سے پوچھیں گے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں سارے اللہ کو مانتے لیکن اللہ کو ماننے کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ اللہ کو ایک ماننے کا ہے کو ماننے کا مسئلہ نہیں سب مانتے ہیں قرآن پاک شاہد ہے شہادت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہ فرمایا بلا سالتا ہوں من خلق السماوات والارض اگر آپ سوال کریں گے ان سے اہل مکہ سے ابو جہل سے اتبا شہبہ سے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا کہیں گے اللہ نے بارشیں کون برساتا ہے کہیں گے اللہ ہوائیں کون چلاتا ہے کہیں گے اللہ رزق کون دیتا ہے کہیں گے اللہ فرمایا جب ان کی کشتی سمندر میں پھنس جائے اور طوفانی موجے اٹھ رہی ہوں کشتی ڈوبنے کے قریب ہو حالانکہ خشکی پر ان کے بت ہیں لیکن اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے یہ کفار کس کو پکاریں گے دعو اللہ مخلصین خالص اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اس کا مطلب اللہ کو پکارتے تھے وہ لوگ لیکن اب اہل مکہ نے جب بیت اللہ تعمیر کیا پتا کیا شرطیں لگائی تھی شاید وہ شرطیں آج ہم مسجد بناتے ہونے لگاتے یاد رکھیں ہم مسجد مدرسہ بناتے ہو شاید وہ شرط نہیں لگاتے جو شرط ان مشرقین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر بنانے سے پہلے لگائی تھی کیا شرط لگائی تھی انہوں نے کہا تھا ہم بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے سود کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے لوٹا ہوا مال استعمال نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ عورت جو کسبی ہے ناجائز طریقے سے دھندا کر کے پیسہ کماتی ہے ہم اس عورت کا پیسہ بیت اللہ کی تعمیر میں جو شخص نجومی اور کاہل ہے خبریں بتاتا ہے لوگوں کو ہم اس کا پیسہ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے کتنی کڑی شرطیں ہیں کہتے حلال کا پیسہ لگائیں گے تجارت کا پیسہ خون پسینے کی کمائی کا پیسہ جس کو رزق حلال کہتے ہیں جس میں ظلم سے کمایا ہو پیسہ حرام کا ایک ٹیڈی شامل نہ ہو صرف وہ بیت اللہ کی تعمیر میں لگائیں گے اور پیسہ نہیں لگائیں گے اس لیے جب انہوں نے اس شرط کو پیش نظر رکھ کر کے پیسے جمع کیے ان کے پیسے اتنے جمع ہوئے تھے کہ پورا بیت اللہ تعمیر آج بھی جو آپ بیت اللہ کی سائڈ پہ وہ ایک چاند نما دیوار سے دیکھتے ہیں اس کو حتیم کہتے ہیں یہ اسی وقت کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے گرنا پرانا بیت اللہ جب انہوں نے ڈھایا تو اس کی آخری دیوار کہاں تھی کہ حتیم اس کے اندر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب مکہ فتح ہو گیا کہ اے عائشہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تیری قوم فطرہ میں پر مبتلا ہو جائے گی تو میں بیت اللہ کو دوبارہ اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کرتا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیت اللہ کے ساتھ جو وہ جگہ ہے اس کے اندر نماز پڑھ لو چونکہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی بات ہماری کہاں سائڈ پہ ہوئی کہ اہل مکہ عمل کرتے تھے اور ان کا یہ عمل اگر آج ہم اہل ایمان شرط لگا کر دیکھے کہ ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق تھا کہ نہیں تو یقیناً ان کا عمل بالکل ٹھیک تھا سو فیصد ٹھیک تھا اس کا مطلب عمل تو وہ بھی کرتے تھے عیسائی بھی نیک عمل کرتے ہیں یہودی بھی نیک عمل کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال کی جزا انہیں کہاں دے دی جاتی صرف اور صرف دنیا اور دنیا میں دے دی اور کام ختم لیکن آخرت میں کوئی حصہ ان کا اور کوئی مسلمان اس دنیا کے لیے عمل نہیں کرتا ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا یہ ہے کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا دنیا بہت عارضی شہر ہے ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت بہتر ہے لہذا ہم تو ہر عمل اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کرتے اور آخرت میں جو بدلہ ملے گا عمل کا وہ کس بنیاد پر ملے گا ایمان کی بنیاد کہ جس نے دنیا میں ایمان کی بنیاد پر عمل کیا ہوگا اس کا عمل آخرت کے دن اس کو فائدہ دے گا قیامت کے دن فائدہ دے گا اور کوئی عمل قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا صرف وہ عمل فائدہ دے گا قیامت کے دن جو ایمان کی بنیاد پر کیا گیا ہوگا تو پتا چلا کہ قیامت کے دن عمل بھی وہ فائدہ دے گا جو ایمان کی بنیاد پر کیا گیا اس لیے سب سے اہم چیز وہ سمجھنے والی ہے اب ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں اور اپنے تمام بھائیوں سے کرنے لگا ہوں بزرگوں سے بھی جوانوں سے بھی یہاں کی انتظامیہ سے بھی جو بھائی سننے کے لیے آئے ان سے بھی ان کی جماعت مسلک کچھ ہی ہے ہمیں اس سے ان کوئی غرض نہیں آپ سب ہمارے بھائی ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہم سب کی انشاءاللہ عزت کرتے ہیں سب سے ایک سوال ہے اور اس سوال کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا آپ پریشان نہ ہو کہ شاید میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو آپ کہیں حضرت ہم سوالوں کے جواب دینے نہیں آئے ہم تو درس سننے آئے ہیں لیکن درس آپ نے بہت سنے ہیں درس سنتے سنتے سیاہ سے سفید بال ہو گئے ہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے لیکن آج ہمارا یہ سوال سن کر کے اس کا جواب ضرور ڈھونڈے آپ اور سوال کیا ہے اتنا اہم سوال ہے اتنا بنیادی سوال ہے سوال کا جواب ضرور دینا اگر نہ آئے تو ضرور سوچنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے نا بعض دفعہ آپ اپنے صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے مسئلہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھا اتدرون عمل غیبہ میرے صحابہ جانتے غیبت کسے کہتے ہیں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام نے آگے اس کیا کہا اللہ و رسول عالم نہیں پتا جی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے میرے صحابہ مسلمان کی مثال ایک درخت جیسی ہے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے یہ وسلم نے کیا کیا سوال کیا اس کے دو فائدے ہیں ایک تو انسان کی توجہ جس بات کی طرف نہیں ہوتی توجہ ہو جاتی اور اگر تو اس کو معلوم ہے جواب تو دے دے گا اگر نہیں معلوم تو اس پر غور ضرور کرے گا تیرا سوال یہ ہے جو ہم نے لفظ ایمان سنا ہے ابھی سنتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا کوئی پہلے مرتبہ نہیں سن رہے لفظ اسلام بھی آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اور جو آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین یہ تین لفظ ہیں ایمان اسلام نمبر تین دین ان تین لفظوں کے معنی آتے ہیں آپ کو لفظوں کے معنی آتے ہیں آپ ایمان اسلام اور دین یہ تین لفظ ہیں ان تین لفظوں کے معنی آتے ہیں آپ مفہوم آتا ہے ان کا آپ کو ایمان کا معنی کیا ہے لفظ اسلام کا معنی کیا ہے لفظ دین کا معنی کیا ہے سکتا ہے کئی بھائیوں کو آتا ہو لیکن وہ بولنے سے شرما رہے ہو گھبرا رہے ہو لیکن آنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے آپ کا جس کو آتا ہے ایک تو جس کو آتا ہی نہیں وہ لوگ تو سائڈ پہ ہو گئے اب مسئلہ ان کا ہے جن کو آتا ہے اب ان کو جو آتا ہے کیا ان کو یقین کے ساتھ آتا ہے کہ شک کے ساتھ آتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا ہو سکتا ہے یہ ہو اب جو آتا ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں سب کو پتا چاہ کسی کو شک ہے نہ کوئی کہے گا تین ہوتے نہ کوئی کہے گا پانچ ہوتے دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں چار سب کو یقین ہے سب کو پتا ہے کوئی شک میں نہیں ہے ایسے کسی کو یقین کے ساتھ آتا ہے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ماشاء اللہ حال بھرا ہوا ہے کوئی ایک بھائی فرض کے فائدہ کر دے مت گھبراؤ بولو یہاں بولنے کی جگہ ہے گواہی دو فرشتے لکھیں گے شہادت دو کہ مجھے ان تین لفظوں کا مانا آتا ہے اور یاد رکھو یہی تین سوال تم سے قبر میں کیے جائیں گے جائے گا نا قبر میں پوچھا جائے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اسلام تو کہے گا اسلام وہ کہیں گے ذرا اسلام بتاؤ کہتے کسے ہیں کبھی آپ ڈاواں ڈول اگر ہوئے صرف یہ کہہ دینا لفظ اسلام تمہارا جواب پورا ہے پورا نہیں ہے یہ جواب جن کے دل میں ہے اس دن گھبرا جائیں گے وہ دنیا میں گھبرائے بیٹھے ہو تم سے میں نے پوچھا ہے میں تمہارا بھائی ہوں میں انسان ہوں تمہارے جیسا ہوں یہاں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں تو بتاؤ اسلام کا مفہوم کیا ہے اسلام کا معنی کیا ہے یہاں تم جواب دینے سے گھبرا رہے ہو قبر کے اندر تو گھبراہٹ ہی بہت ہوگی قبر کے اندر تو اندھیرا سخت ہے تاریخ کوٹری ہے مشکل سفر ہے یہاں پر جانے کے لیے تو جانے سے پہلے بڑے بڑے لوگ متقی گھرا کرتے تھے پریشان ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کنارے بیٹھے صحابی رسول نے بیان کیا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر القبر فبقا حتی بل الثرا ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور آپ اتنے روئے اتنے روئے اتنے آنسو بہائے کہ مٹی جو آپ کے پڑی ہوئی تھی آپ کے آنسو سے تر ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر شاہ فرمایا یا اخوانی اے میرے بھائیوں مثلی ہاگا اس گڑے کے لیے اس قبر کے لیے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تیاری کرو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فات ہونے لگے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں آپ نے اپنا چہرہ مبارک دیوار کی طرف کر لیا اور آپ رونے لگے آنسو بہانے لگے لوگوں نے بڑی تسلیاں دی کہ آپ تو خوش قسمت ہے آپ کیوں روتے ہیں آپ نے تو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے تو اللہ کے نبی کی حدیث کی تعلیم دی ہے آپ کیوں روتے ہیں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا فرمایا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو میں اس بات سے نہیں رو رہا کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں آج میری بیوی چھوٹ جائے گی بچے چھوٹ جائیں گے یار بہت چھوٹ جائیں گے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں ایسے سفر پر روانہ ہونے لگا ہوں جو سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس ساد و سامان بہت تھوڑا ہے کہنے لگے میں ایسی اونچی جگہ پر شام کر رہا ہوں جس کے ایک طرف جہنم کا گڑا ہے اور دوسری طرف جنت کا باغ ہے اور مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا کہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا یہ کس کی حالت ہے صحابی رسول کی جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی علم کی دعا کی تھی اس دعا کے بعد آپ بھولے نہیں تھے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے انصار اور مہاجرین بھائی اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے کوئی تجارت کر رہا ہے لیکن میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھا رہتا تھا نہ کھانے کی پرواہ کی نہ پینے کی نہ لباس کی کہتے ہیں کئی کئی دن گزر جاتے مجھے کھانا نہ ملتا تھا مجھے بھوک کی وجہ سے دورے پڑا کرتے تھے غش بڑھ جایا کرتا تھا ایک دن میں بھوکا تھا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر رستے میں گر پڑا میرے پاس سے گزر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا کہنے لگے ابو حریرہ کیا ہوا میں نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے وَيُتِعِمُونَ التُعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرَ کہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کا کیا معنی ہے انہوں نے معنی بتایا اور گزر گئے اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے یہی سوال میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے بھی جواب دیا گزر گئے اس کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ تشریف لائے میں نے کہا آقا اس کا معنی کیا ہے مجھے سمجھا دیجئے اللہ کے نبی نے ابو کے چہرے کی طرف دیکھا ان کی حالت کو دیکھا اور ان کو کھڑا کیا تھپکی دی اور اپنے ساتھ لے گئے آؤ میں تمہیں اس کا معنی بتاتا ہوں کہ معنی کیا ہے لیکن امام الانبیاء کے ہم قربان جائیں امام الانبیاء ہے اللہ نے ان سے بہتر اقدس مقدس اکمل مکمل کوئی بنایا ہی نہیں ہے حسان ابن ثابت کی زبان میں وہ اثر امن قلم ترقت عینی وہ اجمل امن قلم تلی دن نساؤ خلکتا مبر کل عین کا ان کا خلکتا کما تشاؤ حسان بن ثابت نے وسلم کی تعریف میں کہا تھا کہ آپ سے خوبصورت چشم فلک نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں کیوں نہیں دیکھا کیونکہ آپ سے خوبصورت حسین و جمیل آج تک کسی ماں میں بچہ جنا ہی نہیں آپ کو دیکھ کر تو ایسے معلوم ہوتا ہے جب ہم آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھتے ہیں آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں آپ کے خط و خان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب رب آپ کو بنانے لگا آپ رب کے پاس کھڑے تھے آپ اللہ سے جیسا کہتے چلے گئے اللہ آپ کو ویسا بناتا چلا گیا اتنا خوبصورت بنایا اس نبی نے ابو ہریرا کو جب ساتھ لے کر کے گئے ایک وقت میں نبی کے کتنے گھرانے تھے کتنی بیویاں تھیں گیارہ تو کل تھیں جو ایک وقت میں زندہ رہی کم از کم نو تھی ایک وقت میں کم از کم جو زندہ رہی حیات تھی کتنی تھی نو اس کا مطلب نو گھر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت لیکن نو کے نو گھروں کے اندر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا نہیں نکل پاتا مہمان آ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نو کے نو گھروں میں پیغام بھیجا کرتے تھے کہ ہے کسی کے گھر کھانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کرتے کہ لوگوں میں محمد کا مہمان ہے کوئی اس کو کھانا کھلا اللہ کے نبی کی حالت ہے ذرا اپنے گھروں میں نظر تو دوڑاؤ کتنا عرصہ ہو گیا کبھی کوئی فائدہ گزرا ہے کبھی آپ بنا کھائے سوئے ایسا دن آیا ہوگا آپ نے صبح کھائی ہو شام کو نہ کھائی نہیں گزرا ایسا دن ہمارے گھروں میں سال سال بھر راشن موجود ہے اتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا سوال کرنے والے نے سوال کیا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا فرماتی ہے ہماری اما ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہے ہم کھجورے کھا لیتے تھے اور پانی دو دو چور مہینے گزر جاتے کس کا گھر ہے کس کا گھر ہے نبی کا گھر ہمارے نبی کا گھر اللہ کے سب سے محبوب بندے کا گھر سارے نبیوں کے امام کا گھر کے مالک کا گھر مقام محمود اللہ جن کو عطا فرمائے گا اس کا گھر جس کے گھر میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا جس کے جھنڈے تلے تمام انبیاء ہوں گے اس کا گھر اس کا گھر ایسا اور ہمارے گھر بڑے عالیشان بڑے اچھے کھانے پینے بڑے لباس لیکن وہ نبی اس حالت میں دن گزار کر رات کہاں گزارتا تھا مسلح پر تاجد پڑتا تھا سیدا کرتا تھا حتیٰ کہ اتنی اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جایا کرتے تھے ایک دن عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں پھر بھی رات کو اتنی آہوزاریاں اتنا رونا اتنے لمبے لمبے سجدے اتنا لمبا لمبا قیام اتنی دعائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے عائشہ افلا اکون ابدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ارے دو مہینے تو کھانا نہیں کھایا شکر کس چیز کا مہمان گھر میں آ جائے تو کھلانے کے لیے کچھ نہیں شکر کس چیز کا لباس جو پہنتے ہیں کہیں کے پیوم لگے ہو شکر کس چیز کا نہ پہننے کے لیے اچھا جوتا نہ پہننے کے لیے آلہ لباس نہ کھانے کے لیے کھانا نہ رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان اور مسجد بھی ایسی مسجد کہ رات کو بارش پڑے تو اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہیں تو گارے اور مٹی میں سجدہ کرتے ہیں مسجد بھی ایسی ہے شکر کس چیز کا ہے مکہ میں رہے تیرہ سال مارے کھاتے رہے کانٹوں میں چلتے رہے سر پر پھینکی جاتی رہی ہفتہ نکلنا پڑا مدینہ میں آئے مدینہ کے اندر بھی کوئی سکھ سکون نہیں دیکھا شکر کس چیز کا ہے میرے بھائیو یاد رکھو یہ سارا شکر کس دولت کے ملنے پر تھا ایمان کی دولت کے ملنے پر تھا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے ایمان سے بڑی دولت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اگر ساری زندگی اللہ ہمیں کھانے کے لیے نہ دے پینے کے لیے نہ دے اگر ہم اس ایمان کی دولت کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کے رکھے تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اتنی بڑی دولت ہے بات ہماری یہاں سے سائڈ پہ چلی گئی کہ قبر میں سوال ہوں گے تیرا دین کیا ہے کیا جواب دیں گے ہم دنیا میں نہیں پتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسے بتا نہیں رہے ہیں اللہ بزرگوں نے ایک بتایا دین ابراہیمی خلیل اللہ ایک بتا رہے ہیں دین اسلام کوئی اور چلو دو نے بتایا تو ہے خوشی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بھائی پیچھے سے بھی سر تسلی میں خم کر دینا جزاک اللہ چار بھائی ہو گئے کوئی اور بھائی چار نے بتایا نا ابھی بتاؤ کوئی پیچھے سے بھائی بتا دو وہ پیچھے سے پچھلی لائن میں چلو کافی ہے فرض کے فائدہ ہو گیا چارتا حیات جزاک اللہ خیر بارک اللہ حیک اللہ جن جن بھائیوں نے بتایا اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور جن کو نہیں آیا اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے ان کو اللہ پڑھنے کی سمجھنے کی سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اصل علم ہے یہی اصل علم کون سا ہے یہی ہے علم اب جو ہمارے ان بزرگوں نے بتائے ہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا لیکن صرف یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا بتانے والوں کو تو سائڈ جن کو نہیں آتا ان کو سائڈ پہ کر دو لیکن جنوں کو جن کو آتا ہے ان کو کتنا یقین کے ساتھ آتا ہے اور کتنا ڈاما ڈول آتا ہے جزاک اللہ تو ان کا جواب سو میں سے سو میں سے کسی کا پانچ فیصد ٹھیک ہے کسی کسی کا دس فیصد ٹھیک ہے اور کسی کا زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ تینتیس فیصد یعنی کہ تینتیس نمبر سو میں سے لے کر پاس ہو جاتا نا بندہ تو چلو کسی کا اتنا ٹھیک چلو جدا لیں لیکن میرے بھائیوں کیا ہمیں دین ایمان اسلام اور دین اتنا پتہ ہونا چاہیے اس کا ادا پتہ ہونا چاہیے نا اگر ہم دنیاوی معلومات آپ سے پوچھیں گے نا آپ کو تبصرے کروا لو سیاست پر ابھی بڑے تبصرے کر دیں گے آپ بڑا پتا ہوگا آپ گلی محلے کی بڑی خبریں آپ کو ہوں گی لیکن پتا نہیں تو کس کا پتا نہیں دین کا نہیں پتا اسلام کا نہیں پتا ایمان کا نہیں پتا لفظوں کا نہیں پتا ان کا معنی مفہوم کیا اس کا نہیں پتا کوئی بات نہیں ابھی سوچ لیں گے نا اب بھی بڑا ٹائم پڑا ہے اب بھی کافی ٹائم ہے ایمان کی فضیلت پتا کیا ہے جب آپ کوئی شخص جو بندہ ایمان قبول کرتا ہے نا اللہ پتا اس کو کیا دیتے ہیں جس آدمی نے مثلا اس کی عمر ہے ستر سال اس نے انہتر سال گزار لیے اس کی زندگی کتنی رہ گئی ایک سال ایک سال میں سے بھی ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے نو مہینے دس مہینے گیارہ مہینے گزر گئے موت میں کتنا کتنا ٹائم رہ گیا ایک مہینہ اب یہ شخص ایک مہینے میں سے بھی دس دن گزر گئے بیس دن دس دن اور گزر گئے دس دن رہ گئے ابھی لیکن اس کو پتا نہیں میں نے کب مرنا ہے موت کے آسار نہیں شروع ہوئے غرغرہ شروع نہیں ہوا اب دس دنوں میں سے بھی ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن گزر گئے پانچ دن باقی ہے لیکن ابھی یہ ٹھیک ٹھاک ہے صحیح سلامت ہے کوئی بیمار نہیں موت کے آسار شروع اس وقت یہ شخص انہتر سال گیارہ مہینے اور پچیس دن گزار چکا ہے لیکن اب اتنے دن اس نے کیا کی بغاوت سرکشی گنا زنا پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا ہے لیکن اب پانچ دن باقی ہیں پانچ دن پہلے ایک دن خیال آیا بندے تجھے پیدا کس نے کیا تھا تو نے جانا کہاں ہے تیرے ساتھی کتنے فوت ہو گئے کتنے قبروں میں چلے گئے تو نے کتنوں کا جنادہ پڑھ لیا اپنے ہاتھ سے کتنے دفنا دیے تیری موت کا وقت بھی قریب ہی ہے زندگی پہ نظر دوڑائی اپنی راتوں کو دیکھا اپنے دنوں کو دیکھا گھبرا گیا یہ بندہ اس نے گناہ یاد کیے اس کی آنکھوں سے آنسو کے آنسو نکل آئے آنکھوں کے پیالے چھلک پڑے اس کے کب کبھی باری ہو گئی گھبرا گیا پسینے میں شرابور ہو گیا یہ شخص اور اس ایسی حالت میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا اور اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تو ہم نے سنا ہے ستر ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے اللہ مجھے احساس ہو گیا ہے میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن اللہ ساری دنیا کے در بند ہو سکتے ہیں تیرا در ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا اے اللہ میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے ابھی ایک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا ایک تصویر نہیں پڑھی قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی صرف یہ کلمہ پڑھا یہ کلمہ پڑھتے کے ساتھ اللہ تعالی چونکہ یہ ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ اس کے ستر سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے قرآن کے مطابق اللہ حسیات حسنات اللہ تعالیٰ اس کے ستر سال کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے اللہ قیامت کے دن نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے اللہ عہدے کو سر کا جان نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان سراج سے گزرنا آسان فرما دیں گے اور یہ جو رویا ہے اللہ کے در سے رویا ہے اللہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے یہ ساری کی ساری برکتیں کس کی ہیں ایمان اب ذرا یہ سوچئے اتنا قیمتی ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دے دے گا جس کو مفہوم کا بھی نہیں پتا مثلا ناراض نہ ہونا بات کو سمجھنا بیٹی کا رشتہ کرنا ہو بیٹی کا رشتہ کرنا ہو جس لڑکے کو ہم نے بیٹی دینی کتنا کچھ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے آگا پیچھا خاندان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا لچا لفنگا صحیح ہے نہیں سب پوچھتے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو رشتہ دینا بیٹی اگر آپ نے ڈیفینس میں کہیں ایک مرلہ جگہ خریدنی ہو ایک مرلہ جگہ آپ پٹواری کے پاس جائیں گے فرد لیں گے سارا کچھ کریں گے پتا ہے نا آپ کو جو کچھ کریں گے تحقیق کریں گے فراڈ نہ ہو جائے کہیں ایک مرلہ جگہ اور اسے ایک مرلہ جگہ کے لیے اتنی تحقیق و تفتیش اور اللہ نے کتنی بڑی جنت دینی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنتی کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا سب سے آخری جنتی اس کو اللہ کتنی بڑی جنت دیں گے پتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بندہ جنت میں جائے گا اللہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جائے یہ کہے گا اللہ تیری جنت تو بھری پڑی ہے میں کہاں جاؤں اللہ کہیں گے جنت میں جا کہے گا اللہ مذاق تو نہ کر مجھ سے حدیث کے الفاظ ایسے ہی اللہ کہیں گے جا ہم نے تجھے اتنی بڑی جنت دی جتنی بڑی دنیا ہے پھر اللہ پاک فرمائیں گے ہم کتنا کتنا گنا بڑھا کے دیتے ہیں دس گنا اللہ فرمائیں گے ہم نے تجھے اتنی بڑی جنت دی جتنی ایک دنیا پھر اس جیسی دس اور عطا کر دی یہ کس آدمی کو مل رہی ہے جس کے بعد کوئی جنت میں ہاں اور اب یہ جنت جو ملے گی اس کی بنیاد کیا ہے ایمان تو لہذا ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی تو لہذا میرے بھائیو ایمان کو جانو ایمان پہچانو یہ لفظ اس کا معنی اس کا مفہوم اس کی تشریحات اس کی ولاد اس کے ارکان اس کی اجزاء یہ ساری باتیں تمہیں معلوم ہونی چاہیے ایمان کے کتنے ارکان ہیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں دین کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اگر یہ باتیں ہمیں معلوم نہ ہوں گی تو محترم بھائیوں ایمان دو قسم کا ہوتا ہے نمبر ایک قانونی ایمان نمبر دو حقیقی ایمان قانونی ایمان یہ ہے جس بندے نے شہادت دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قانونی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا لیکن یہ قانونی ایمان اللہ تعالی کو قابل قبول دنیا میں اس کا فائدہ ہے لیکن قیامت کے دن اس کا فائدہ نہیں ہو اس قانونی ایمان کا دنیا میں فائدہ ہے جس نے پڑھ لیا اس کی عزت اس کا مال اس کی جان محفوظ ہو گئی اسے قتل نہیں کیا جائے گا اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا لیکن یہ حقیقی ایمان نہیں بنا اور ایسے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں اب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کوئی ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے ڈاکٹر بن سکتا ہے کوئی انجینئر بغیر انجینئرنگ کا کورس کی انجینئر بن سکتا ہے کوئی بندہ کہے بن سکتا ہے نہیں نہ بن سکتا تو بغیر ایمان اسلام کا کورس کیا آپ مسلمان بن سکتے ہیں آپ میں سے کس بھائی نے آج تک ایمان پر کوئی کتاب پڑھی ہے دیکھیں یہ باتیں نا مجھے پتا اتنی اچھی نہیں ہے باتیں یہ باتیں اتنی اچھی نہیں ہے آپ کو موضوع وہ چاہیے جس میں ذرا زیادہ واقعات ہوں ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر زیادہ آئے اس میں مزہ زیادہ آئے لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے آپ نے آج تک کوئی کتاب پڑھی ایمان پر کسی بھائی نے اسلام پر قرآن باقی نہیں پوچھ رہا کتاب نہیں پڑھی کیسے پتہ چلے گا پینچر لگانے والا نا پنچر لگانے والا وہ پہلے اپنے استاد پر کیا کرتا شگردی کرتا ہے نا پنچر لگانا بھی بغیر سیکھے نہیں آتا آپ کو ایمان آ جائے گا کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی پتا بھی کوئی نہیں فکر بھی کوئی نہیں اور ساری کی ساری مدد کس بنیاد پر آنی ہے اللہ کی رضا بھی ایمان کی بنیاد پر مدد بھی ایمان کی بنیاد پر مسائل کا حل بھی بنیاد کی بنیاد پر عذاب قبر سے بچیں گے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر پلسرات سے گزریں گے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر اعمال قبول ہوں گے وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ایمان اتنا اہم اور آج تک میں نے نہ ایمان کا معنی سمجھا نہ مفہوم سمجھا نہ اس کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ایمانداری سے بتائیے آج تک کسی شخص مولوی کے پاس مفتی کے پاس خطیب کے پاس صرف یہ سوال دل میں لے کر گئے ہو کہ میں نے آج پوچھ کر آنا ہے کہ حضرت صاحب کاری صاحب خطیب صاحب امام صاحب مفتی صاحب مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ کہ ایمان ہوتا کیا ہے بھائیو اقبال نے کہا تھا پھر ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہی ہے حیدری فخر ہے دولت عثمانی ہے تمہیں اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر نے کہا تھا ہاتھ بے زور ہے الحاق سے دل خوگر ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے امتی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا باعث ہے کہ بے عزتی کا باعث ہے کہا تھا وزا میں تم ہو نسارا تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اقبال نے کہا تھا ارے جن کو ایمان اسلام ان کے ارکان جس بات پر اللہ کے نبی نے زندگی کھپا دی جس کے لیے مارے کھائیں مشقتیں اٹھائیں خون بہایا دندان مبارک شہید کروائے اس نبی کی امت کو ایمان کا ہی پتا کوئی اسلام کا ہی کوئی دین کس بلا کا نام ہے پتا ہی کوئی نہیں یہ تو پتا ہے ہنڈیا کیسے مزدار بنتی ہے اس میں کیا کیا مسالے ڈالے تو سالن مزیدار بنتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ایمان کے اجزاء کتنے ہیں اسلام کے اجزاء کتنے ہیں دین کے اجزاء کتنے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے حضرت صاحب یہ کام مولویوں کا ہے یہ مفتیوں کا کام ہے وہ مدرسے میں جائیں لوگ ان کے پاس جائیں وہ پڑھے پڑھائے ان کا کام یہ ہمارا کام ہے قیامت کے دن آپ کا جواب مفتی دے گا قیامت کے دن آپ کا جواب مولوی دے گا یہ تو آپ سے سوال کیے جائیں گے اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا فرمایا لائے قدم ابن آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص اللہ کی عدالت سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا براہ راست اللہ پوچھیں گے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے پہلا سوال زندگی دی تھی کہاں گزاری کہاں گزاری سوچ لو نمبر دو جوانی کہاں گزاری نمبر تین مال کہاں سے کمایا نمبر چار مال کہاں خرچ کیا نمبر پانچ جو علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا کتنا کیا یہ پانچ سوال ہر بندہ جواب دے گا ہر بندہ کس کو جواب دے گا فرشتوں کو نہیں کرامن کاتبین کو نہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کو جواب دے ان کے جواب زندگی کس لیے دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وما خلقت الجن والی اللہ لیا میں نے جنوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے ان پر غور کر لینا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اگر ان سوالوں کے جواب دنیا میں نہ دے سکے تو دنیا میں تو شاید موقع مل جائے گا لیکن قیامت کے دن دوبارہ تیاری کا موقع اس لیے ان کا جواب از حد ضروری ہے بہت ضروری ہے آگے چلتے ہیں آپ نے اس بات کی تصدیق کر دی کوئی بغیر میڈیکل پڑے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اس لیے بھائیو ایمان اسلام یہ سب سے اہم چیز سب سے بنیادی بات انبیاء کی زندگیوں کے مقصد صلحاء کی زندگیوں کے مقصد شہداء کی زندگیوں کے مقصد سلف صالحین کی زندگیوں کا یہ مقصد ہے تو ہماری زندگی کا بھی یہ مقصد ہو ان کو پڑھو مثلا اللہ کے نبی شاہ فرما کلو کلکم کلو کو مسکول تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے میرے سامنے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اللہ کے نبی شاہ فرما تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں ایمان اسلام کے بارے میں آج تک آپ نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو بٹھایا ہو اپنے بچوں کو بٹھایا ہو ان سے سوال کیا بیوی کو پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں دکھی ہو کے باتیں کر رہا ہوں میں نے بہت جگہ پر لوگوں سے سوال کیے اور یہ میں نے مضمون اس لیے چنا ہے کہ میں آپ کو امال کی قبولیت کی شروط بتاؤں گا لیکن جو آپ امال کریں گے ان امال کی بنیاد کیا ہے کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ سب سے مین سب سے اہم وجہ وہ ایمان ہے ایمان کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا اس لیے محترم بھائیوں اپنے بچوں کو بٹھاؤ نہ قیامت کے دن یہ بچے تمہارا گریبان پکڑیں گے یہ عورتیں تمہارا گریبان پکڑیں گی تمہاری بیٹیاں تمہارا گریبان پکڑیں گی تمہاری بیویاں تمہارا گریبان پکڑیں گی یہ ہمارے ذمہ دار تھے لیکن انہوں نے ہم سے پوری زندگی ایمان اسلام دین کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا اولادوں سے چاہتے ہو نا جن کو پال رہے ہو بڑھاپے میں جاؤ تمہیں سکھ سکون دے تمہاری عزت کرے احترام کرے تو ان کو کیا سکھاؤ دین سکھاؤ ایمان سکھاؤ ایمان کی بنیاد پر تربیت کرو انشاءاللہ یہ تمہاری زندگی کا سہارا بنیں گے تمہاری دنیا کو جنت بنا دیں گے لیکن اگر تم نے انہیں دین نہ سکھایا خود بھی برباد ہوں گے تمہیں بھی برباد کریں گے تمہارے بڑھاپوں کو برباد کر دیں گے یہ لوگ گلی محلے میں جو ماحول ہے جتنی بے حیائی ہے جتنی فحاشی اور یامی ہے جتنے شیطانی ہتھ کنڈے اللہ کی قسم یہ شیطانی ہتھ کنڈے اگر تم نے اپنے گھر کی اپنے بچوں کی ایمان کی بنیاد پہ تربیت نہ کی تو سمجھ لینا یہ شخص دنیا میں بھی تمہیں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارا گربان پکڑے گا بچوں کی تربیت کون کرے گا ہم کریں گے اس لیے اب چند ایک آیا سن لو آپ کہیں گے حضرت آپ نے تو فتووں کی مشین کھول دی اتنی سخت باتیں کوئی نرم باتیں ہوتی میٹھی باتیں ہوتی سمجھنے سمجھانے والی باتیں ہوتی لیکن میرے بھائی ساری دوائیاں میٹھی نہیں ہوتی کچھ کڑوی بھی ہوتی اب جو میں نے باتیں کی ہیں نا آپ کو اب میں چند ایک آیات پڑھتا ہوں اور ان آیات کو سن کر کے اندازہ لگانا ایمان کے میں نے کتنی قسمیں بتائی تھی آپ کو نمبر ایک قانونی نمبر دو حقیقی قانونی وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد بس ایمان اسلام میں تھا لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان قابل قبول ہے جو دل سے دل کی گہرائیوں سے پڑھا جائے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے ایمان وہ قابل قبول وہ حقیقی ایمان اگر یہ حقیقی ایمان نہیں بنا آپ کا ایمان تو اللہ تعالیٰ ایمان قبول نہیں کر اللہ ایمان رد کر دیں گے بھائی تم اپنا ایمان لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے ایسا ایمان یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کی چند آیات سن لو نمبر ایک سورا نساء آیت نمبر ایک سو چھتیس سورا نساء آیت نمبر ایک سو چھتیس فرمایا اللہ نزل دنو رسولہ اے نزلو جو ایمان لائے ہو کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو ہندوؤں کو کس کو مخاطب کیا اہل ایمان کو تو ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑ چکا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اسے سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آ تم ایمان لاؤ کیا مانا اس بات کا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا لاؤ ایمان لاؤ کہنا ہی چاہیے تھا کہ لوگوں جو ایمان لو نماز پڑھو زکات دو حج کرو جھوٹ مت بولو یہ کرو وہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ پہلی بات ہی کیا کر رہے اہل ایمان کیا لاؤ اب آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہو میں آپ سے کہوں بھائی مسجد میں آ جاؤ کیا مانا اس بات کا یہ بات تو غلط ہے میری ہاں اگر آپ مسجد میں نہیں ہے تب میں کہوں کہ مسجد میں آ جاؤ پھر میری بات کیا ہے درست ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اے ایمان والوں کیا لاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایمان والوں کا ایمان قابل قبول نہیں یہ کیا ہے سورہ نسا آیت نمبر ایک سو چھتیس یہ وہ ایمان ہے جو صرف قانونی ایمان تھا جو صرف کلمہ پڑا گیا تھا یہ ایمان دل میں نہیں اترا تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ایسا ایمان قابل قبول دوسری آیت سنو دوسری آیت ہے سورہ حدید آیت نمبر اٹھائیس سورہ حدید آیت نمبر اٹھائیس یا اتقوا اللہ وآمنوا اے لوگوں ایمان لائے اللہ سے ڈر جاؤ وآمنوا اور کیا لاؤ ایمان لاؤ یہ بھی قرآن پاک میں وہی لفظ اس میں صرف کیا لفظ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور کیا لاؤ ایمان لاؤ عیسائیت کا بھی وہی مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اہل ایمان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر شاہ فرمایا قالت الاعراب آمنا تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر دعویٰ کیا ہم ایمان لائے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا ان سے کہہ دو ان عربیوں سے کہو کہ تم ایمان کا دعویٰ مت کرو صرف یہ کہو ہم اسلام لائے کیوں ولما یدخل ایمان فی قلوبکم کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل اللہ کو وہ ایمان قابل قبول ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے دل میں بیٹھ جائے باقی وہ زبانی کلامی والا ایمان اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہ ہے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اللہ فرماتے وما ہم بمؤمنین اللہ کہتے ہیں ایمان لانے والے نہیں چار آیتیں ہو گئی پانچویں آیت بھی سن لو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے یہ ایمان نہیں لائے یہ کہاں سے ایمان لاتے ہیں یہ صرف اور صرف کہتے ہیں یا ایوہ الرسول لا تحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم یو من فرمایا جو لوگوں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وہ کہاں سے کہتے ہیں صرف اپنے منہ سے اپنی زبان سے صرف لفظ ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد فرمایا ان کی زبان ایمان لائی ہے ان کا دل ایمان اور اللہ تعالیٰ کون سے ایمان قابل قبول ہے تو دل سے تو یہ پانچ آیات کیا بتاتی ہیں کہ اے ایمان والو اپنا ایمان چیک کرو اپنا ایمان دیکھو تمہارا ایمان ایمان ہے بھی کہ نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے اگر یہ میں کہتا آپ کہتے حضرت آپ نے بڑی سخت باتیں کی فتوا لگایا میرے بھائی یہ قرآن کی آیات ہے یہ قرآن کی آیات ہمیں دعوت دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے کہ لوگوں اپنا ایمان چیک کرو کہ تمہارا ایمان ایمان ہے کہ نہیں اور اگر ہم ایمان والے ہوتے پھر ہمیں کیا ملنا تھا چند آیا سن لو اگر ہمارا ایمان ایمان ہوتا تو ہمیں کیا ملنا تھا ہماری حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے آج ہم اتنے و رسوا نہ ہوتے ہمارے اتنے دبے نہ ہوتے ہماری آج غیر محفوظ نہ ہوتی ہمارا قرآن دنیا میں اس قدر نہ جل رہا ہوتا ہماری مسجدیں نہ گر رہی ہوتی بیت المقدس آج یہود کے پنجے میں نہ سسک رہا ہوتا بابری مسجد کی سانس نہ مانگ رہی ہوتی اگر ہم صحیح مانو مسلمان ہوتے علیہ وسلم کے خاکے نہ بن رہے ہوتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر ہم صحیح مان والے بن جائے القرا آمنو خرا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ فرماتے اگر بستیوں والے علاقوں والے لوگ صحیح مانوں میں اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لے لفتحنا علیہم اللہ فرماتے ہم ہماری ذمہ داری ہے ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے جب آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلیں کو بھوک بچے گی جب آسمان سے مسائل کا حل نازل ہوگا تو مسائل حل ہوئے بغیر رہیں گے سارے مسائل حل ہوں گے تمہارا کام کیا ہے تم اپنا ایمان درست کر لو اللہ آسمان سے برکتیں نازل کر کے تمہارے مسائل ٹھیک کر دے گا دوسری آیت فرمایا ذرا اللہ مثلا کریتن کانت مطمین فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی وہ بستی والے اہل ایمان تھے ایمان ان کے دلوں میں تھا اب ایمان کی برکت سے ساری دنیا سے رزق اور وافر مقدار میں رزق ان کے پاس آتا تھا کوئی معاش کا مسئلہ نہیں تھا خوشحالی تھی اچھا کھاتے اچھا پیتے اچھا کاروبار سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کیا ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفرت انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کر دیا اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے ایمان کائنات میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور محمد الرسول اللہ وسلم کی ذات آپ کا دین یہ قرآن یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں لیکن ہم مسلمانوں نے ان کا کیا کیا انکار کیا قرآن کا بھی انکار علیہ وسلم کی ذات کا بھی انکار آپ کہیں گے حضرت ہم نے قرآن کا انکار نہیں کیا لیکن بھائیوں جو قرآن پر ایمان تو لائے لیکن قرآن کے مطابق عمل نہ کرے اس کا ایمان ایمان نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی صورت آپ کے احکامات آپ کے حکموں پر عمل نہ کرے ایسے شخص کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے جیسا صحابہ کا ایمان تھا تیسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لہین و انتمل عالم کنتم مؤمنین نہ غم کرو نہ سست پڑو غالب تم ہی آؤ گے شرط کیا ہے اگر تم ایمان والے بن جاؤ اللہ پاک فرما رہے محترم بھائیو جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان کی سوچ و فکر ہر چیز کے اندر کیا آتی ہے تبدیلی آتی پانی کے اندر چینی ڈالو گے پانی میٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا نا پکی بات ہوگا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ چینی پانی کے جگ میں ڈال دو پھر پانی میٹھا نہ ہو ناممکن ہے ایسے ہی اگر آپ کے یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرس زبان سے اگر دل کے پیالے میں اتر جائیں پھر آپ کی زندگی نہ بدلے یہ ناممکن ہے اور اگر آج تک نہیں بدلی تو صحیح معنوں میں ایمان میرے دل میں داخل ہوا نہیں ہے اگر داخل ہو جائے پھر آپ کی زبان بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی گفتار بھی اچھی ہو جائے گی آپ کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے مثال لے کر کے بات کو ختم کرتے ہیں آخری مثال سن لو آپ نے دیکھا ہوگا آم کا پودا جو ہوتا ہے آم کا پودا وہ ہر لحاظ سے آم کا پودا ہوتا ہے مثلا اس کی جڑیں بھی آم کی ہوتی ہیں اس کے پتے بھی آم کے ہوتے ہیں اس کا پھل بھی آم کا ہوتا ہے اس کی چھال بھی آم کی ہوتی ہے مطلب ٹوٹل چیزیں کس کی ہوتی ہیں وہ ایسے دیکھا آپ نے پودا آم کا ہو اس کی جڑیں امرود کی ہو اس کے پتے مالٹے کے ہو اور اس پر لگے انگور ہو ایسا ہو سکتا ہے کیوں جی ہو سکتا ہے ایسا آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا چونکہ وہ کس کا پودا ہے آم کا پودا تو ہر لحاظ سے آم کا پودا ہوگا جیسے چاہے چیک کر لو ٹھیک ہے بات مثال سمجھ آ گئی ایسے ہی جب ایک شخص مومن ہے ایمان والا ہے تو اب لہذا اس کا اس کو جس مرضی زاوی سے چیک کر لو یہ کیا نکلے گا ایمان والا اگر تو یہ ہر لحاظ سے ایمان والا نکلتا ہے تو سمجھو یہ مومن ہے چونکہ ایمان والا ہوگا تو اس کا ہاتھ بھی ایمان والے کا اس کی نظر بھی ایمان والے کی اس کی زبان بھی ایمان والے کی اس کا کان بھی ایمان والے کا اس کا دل بھی ایمان والے کا اس کا دماغ بھی ایمان والے کا کیا مطلب ہر چیز کے اندر ایمان ہوگا ٹھیک بات ہے میں چیک کروں تھوڑا سا کروں کروں کر لیں چیک اصل میں مسئلہ یہ ایک بھی آپ کہہ رہے ہو حضرت اب تو کہہ لو نا جو چاہے اگلی باری صحیح مثال صاف سی ہے دیکھیں اب آپ کا اور میرا دعویٰ ہم سب کا کیا ہے کہ ہم کیا ہیں ایمان والے ٹھیک ہے بھائی تو اس کا مطلب ہے میری زبان بھی ایمان والوں والے کی ہے تو ہم چلو فرض کرو جسم کے سارے آزار میں سے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دماغ دل پاؤں اس میں سے ایک عزو لے لیتے چلو ہم چن لیتے ہیں ان کسی کے بھی کی زبان کو زبان کو چن لیتے ہیں بھائی زبان کو بھی چیک کریں گے تو یہ کس کی نکلنی چاہیے چونکہ ہم مومن ہیں ہماری مثال اس درخت کی سی ہے شجر طیبہ ہے آپ تو آپ کو مومن کی زبان نکلنی چاہیے اس سے پہلے ایک حدیث سن لو پھر پتا چلے گا حدیث یہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی کتنی نشانی ہے چار منافع کتنی نشانی ہے چار نمبر ایک ایزا حد سا قذبا بات کرے تو کیا کرے ایزا تمینا خانہ جب امان دی کیا کرے وہ ایزا وعدہ حدا وعدہ کرے تو وعدہ وہ ادا خاصا فجرا جب جھگڑا ہو جائے تو کیا نکالے گالیاں یہ کس کی نشانی مومن کی منافق کی منافق کی نشان اب مثلا ہم نے کرنی ہے اپنی زبان چیک اور یہ زبان کس کے بدن میں ہے ایک مومن آدمی کے زبان بدن میں ہے تو لہذا اس زبان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں مومن لیکن ایسا اگر ہو کہ بدن مومن کا اور زبان منافق کی تو بات وہی ہے پودا آم کا ہے لیکن اس کے پتے کنوں کے ہیں کیسا لگے گا آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا غلط بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن مومن کا ہے یہ شخص مومن ہے تو لہٰذا اس کی زبان بھی کیا ہونی چاہیے اب آپ میں سے ہر بندے چیک کر لے کہ جب میں بات کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے ویدا وعدہ خلافا جب میں وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ خلافی اس کا عمل بھی کس کے ساتھ ہے زبان کے ساتھ ہے وہ خاصم فجارا اور جب جھگڑا ہو جائے گالی بھی کہاں سے نکلتی ہے منہ سے نکلتی ہے اب دیکھو یہ تین کام میرے اندر ہیں میری زبان کرتی ہے کرتی ہے جو کہتا نا نہیں کرتی ایک بندہ بولتا ہے چلو بھائیو ہم نے کیا ثابت کرنا ہے کوئی میری آپ کی ضد تھوڑی ہے اب اس حدیث کو سن کر کے آپ اپنی زبان کو چیک کر لینا کہ اگر تو میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں چار چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من کن فی اربان جس کے اندر یہ چار چیزیں ہو کانا منافکن خالصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کے اندر چار باتیں ہوں وہ پکا ٹھکا خالص منافق ہے وہ مومن اب اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق میں دیکھوں گا تو ہم میں سے مومن کم نکلیں گے منافق کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ابھی ایک بابا جی باہر نکلے ہی تھے اس کا جوتا کسی بندے نے نا واش روم میں جانے کے لیے یہاں سے پہنا اور وہاں اس نے واش روم کر کے آ کے نکال دیا اب جوتا جب نکال دیا تو اس بابا جی نے یہاں آ کے جوتا دیکھا جوتا وہاں نہیں تھا اب وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں چلا گیا پانچ وقت کا وہ نمازی پکا میں جانتا ہوں اس کو ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے جب اس کو جوتا وہاں نہیں نہ ملا پھر اس کو جوتا وہاں مل گیا جب جوتا ملا نا اس نے اللہ کی قسم بھائیو اتنی موٹی گالی نکالی اور ماں کی نکالی کہ فلانی ڈھمکانی کا بچہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا جوتا پہن کے وہاں نکال دیے پڑھ کے نکلا تھا نماز اور زبان پر نماز کا کوئی اثر نہیں تو بھائیو گزارش یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرو اپنے ایمان کو دیکھو یہ سب سے بڑی بنیاد ہے عمل کی قبولیت کی اور غور کرو آج کے بعد پڑھو آج کے بعد سوچو آج کے بعد پوچھو کسی سے کہ ایمان کیا ہے اس کے ارکان کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے ان لفظوں کا معنی کیا ہے ان کا مفہوم کیا ہے ان ساری چیزوں کو پڑھو سمجھو جب یہ آپ نے پڑھ سمجھ لی اور آپ کو یقین آ گیا ان مجھے سو فیصد پکا یقین ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں آ گئیں تو مجھ سے آپ محفوظ ہوں گے اور آپ سے میں محفوظ ہوں گا آج ہم ایک دوسرے سے محفوظ نہیں نمازیں ایک جگہ ضرور ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل الگ الگ ہیں مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے میں ہر کسی کو فراڈ کی نظر سے دیکھتا ہوں دھوکے باز کی نظر سے دیکھتا ہوں میرا اس پر اعتماد ہی نہیں ہے ہم اعتماد والا بندہ ڈھونڈتے ہیں لیکن جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے ہمارے اندر محبت آ جائے گی مبت آ جائے گی دنیا کی ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی آخرت سمجھ آ جائے گی کامیابی سمجھ آ جائے گی اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ کی نصرت آ جائے گی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے گا اللہ تعالی ہماری دنیا آخرت کو بہتر بنا دے گا اللہ انا الوکل جنت الفردوس اللہ انا الوکل جنت الفردوس اللہ بک اللہ عذاب النار اللہم انا اللہ بک من عذاب النار اللہ جن بھائیوں نے محنت کی تشریف لائے اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ جن بھائیوں نے انتظام کیا اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرما اللہ ان کو برکت عطا فرما جتنے لوگ یہاں بیٹھے اللہ سب کے نیک حاجات و ضروریات کو پورا فرما اللہ ہم سب تجھ سے مل کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو صحیح فرما اللہ جیسا ایمان تجھے پسند ہے ہمارے ایمانوں کو ویسا بنا دے اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب فرما ایمان کی حقیقت نصیب فرما ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ کر دے دلوں کے اندر اتار دے اور ایمان کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انشاءاللہ آٹھ بج کے دس منٹ پہ جماعت ہوگی جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو بنا لیں اور نماز پڑھ کر تمام بھائی کھانا کھا کر انشاءاللہ جائیں گے اور اگر بھائی کھانا نہیں